طلحہ بن مصرف نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کا دن کا دن کیسا تھا پھر ان کے آنسو بہنے لگے حتیٰ کہ میں نے ان کے دونوں رخساروں پر دیکھا گویا موتیوں کی لڑی ہو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس شانے کی ہڈی اور دوات لاؤ یا تختی اور دوات میں تمہیں ایک کتاب یعنی تحریر لکھ دوں اس کے بعد تم ہرگز کبھی گمراہ نہ ہو گئے تو لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے زیر اثر گفتگو فرما رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو تینتیس